شعبہ سعید بن ابی عروبہ اور ہشام سب نے قطادہ سے انہوں نے مترف سے اور انہوں نے اپنے والے سے روایت کی کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا آگے حمام کی حدیث کے مانند بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چار سو اکیس